حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے یعنی پہلا خطبہ پھر بیٹھ جاتے پھر دوسرے کے لئے کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر ہی خطبہ دیتے اور جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ کہا قسم اللہ کی میں نے آپ کے ساتھ دو ہزار سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں سننے ابو تات حدیث نمبر ایک ہزار ترانوے